اس کے بعد ہم آتے ہیں مین ٹاپک پہ ہمارے جو شاید سب لوگ ویٹ ہی کر رہے ہیں جادو کا علاج تو جادو کے علاج میں ہم نے شروعات میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی کہ کیا کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو احتیاط کرنی چاہیے وہ احتیاط بھی ہم دیکھ چکے اور بھی کئی احتیاط ہوتے ہیں کہ جادو ہو ہی نہ انشاءاللہ اگر تقدیر میں ہے تو کسی بھی حالت میں ہوگا ہی اب دیکھیں ایک تو ایک یہ ہونا چاہیے کہ جو مریض ہے وہ خود پہ دم کرے وہ بیسٹ رہے گا یعنی وہ خود پڑھ رہا ہے نا یا پڑھ رہی ہے تو اس پہ زیادہ افیکٹ کرے گا تو پہلی بات سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پڑھے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی پریپیئر کیوں ہوں پورے رکیا کا تو آپ کو وہ بھی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ یا تو خود پڑھے اگر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کبھی کبھی اتنا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جادو کا یا جنات کا یا نظر کا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے تو وہ پڑھ نہیں پاتے وہ جب بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نیند آ جاتی ہے یا رونا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گھر والے اس کے اوپر رکیا کریں وہ ان کے سامنے پڑھے اکثر ہم کیا کرتے ہیں آڈیو پلے کرتے ہیں اور سننے لگتے ہیں اوکے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ اثر وہ کرے گا جو خود آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ کو پڑھوا رہے ہیں یعنی کوئی اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہے یعنی ڈائریکٹ اس کا بھی اثر ہوتا میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آڈیو سے اثر نہیں ہوتا تو یہ ہوگا پہلے تو اپنے رکیا کرنا ہے مریض نے کرنا ہے یا تو مریض کے گھر والے اس کے اوپر کریں گے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو چبھنے جیسی فیلنگ ہو رہی ہے کچھ سوئی چبھنے جیسی تو اس کے لیے وہ دعا ہے ربی آؤز از بیک منہ مذاتی شیاتی وہ آؤز بیک ربی بھی آئیں گے سورے مومن آیا number ninety seven two ninety eight وہ بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے اتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ چلا ہی جائے یعنی وہ سوئی چبھنا بند ہو جائے تو ڈیلی اس کے کچھ ایسے کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنے بار پڑھے اتنے بار پڑھے کچھ نہیں جتنا مرضی پڑھے اور الحمد للہ بہت لوگوں کو اس کا پازیٹیو افیکٹ بھی ہوا یعنی ان کا وہ ساری جو تکلیفیں تھیں وہ بھی دور ہو گئی تو کئی ایک دعائیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی لیکن قرآن میں ہی ہیں اللہ نے اس میں ہی علاج رکھا ہے لیکن ہم کیا کرتے جادو کا علاج جادو سے کرنے جاتے ہیں اور یہ لوگ بھی جو عامل حضرات ہیں وہ ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو جادو ہوا ہے نا تو جادو کا علاج ہے وہ جادو سے ہی ہوگا اس کا توڑ جادو سے ہوتا ہے وہ ایسا کیوں بولتے ہیں کیونکہ ان کی دکان نہیں چلے گی نا اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے یا سننا شروع کریں گے تو پھر آپ اچھے ہو جائیں گے پھر ان کی دکان کون چلائے گا تو ان کی دکان چلنی چاہیے اس لیے یہ چیز کرتے ہیں اور ایک چیز کیا کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں سورہ البقرہ زیادہ نہیں پڑھو یا جو دوسری دعائیں ہیں قرآن دعائیں یا حدیثوں سے جو دعائیں ہیں بولتے ہیں زیادہ نہیں پڑھو ورنہ وہ گرم پڑ جائے گی ایسا جھوٹ بولتے ہو کوئی گرم برم نہیں پڑتی ہے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ گرم پڑے گی تو یہ کیوں بولتے ہیں ایسا کہ پھوڑی آ جائے گی تمہارے بدن پہ اور اگر آ بھی جائے تو وہ کسی اور عزت کی وجہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے اور پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو تم نے زیادہ ورد کیا نا اس لیے یہ گرم پڑ گئی تو زیادہ نہیں پڑو یہ ڈرانے کے لیے بولتے ہیں تو ان کی باتیں نہیں سنو قرآن کے اندر شفا ہے قرآن سے علاج کرو نہ کہ کسی اور چیز سے تو ہمیشہ قرآن سے جڑے رہے اس لیے میں کہتی ہوں یہ جو بیماریاں آ رہی ہے تکلیفیں آ رہی ہے ٹینشن بڑھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی جب آپ قرآن سے جڑے رہے گی اور دوسرا علاج یہ ہے کہ زمزم پانی زمزم اگر ہے آپ کے پاس تو زمزم پانی پینے دیا جائے کلونجی میں موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی دوا ہے تو وہ بھی یوز کرنا چاہیے وہ بھی کھانوں میں یا پھر خالی پیٹ پہ بھی اور دوسرے بھی طریقے ہوتے ہیں سنت کے طریقے لیکن اب یہاں پر ایکسپلین کرنے ٹائم نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک علاج ہے کلونجی وغیرہ اور بیری کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں تو ایک تو علاج یہ ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ سات بیریوں کے پتے لے لیں اور اس کو دو پتھروں کے درمیان پیس لے کچل دیں اور پھر وہ بالٹی میں جو پانی آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں ڈال دیں اور اس کے اوپر دم کریں آیت الکرسی اور جو چار گل ہیں وہ اس پہ دم کرنا ہے اور پھر وہ پانی سے غسل کرنا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور بھی یہ ہے کہ بیریوں کے پتوں کو بوائل کیا جائے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اور پھر وہ مریض کو دیا جائے وہ نظر ہو جادو ہو یا پھر جنات کا اثر ہو تو وہ بھی بہت فرق پڑتا ہے تو بیری کے پتے یوز کرنے کے لیے کہا گیا ہے پھر اور جو علاج بتایا گیا ہے کہ جو اجوا کھجور ہیں سات اجوا کھجور ہیں کوانٹیٹی بتائی ہوئی ہے سات اجوا کھجور خالی پیٹ پہ کھانا ہے یعنی آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے صبح اٹھے خالی پیٹ پہ سات اجوا کھجور کسی کسی نے کہا ہے کہ یہ جو مدینہ کے حدود کے درمیان جتنا حرم ایریا آتا ہے نا تو وہ اجوا ہو کھجور وہاں پر یا کوئی اور کھجور ہو وہ کوئی بھی کھجور آپ کھا سکتے ہیں یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا لیکن اجوا کھجور کا تو آتا ہے حدیث میں کے ساتھ اجوا کھجور خالی پیٹ پہ کھایا جائے تاکہ اس سے جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ چیزیں کچھ تھی